السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأزواجه أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى فأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون गुज़िशत آيات من روزوں سے متعلقہ آیات کا تذکرہ ہوا آج کی کلاس کی ابتدا صورت البقر آیت نمبر ایک سو نواسی ون ایٹی نائن سے ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یس عن اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ سے پوچھتے ہیں سوال کرتے ہیں عن انلاہ چاند کے بارے میں اہل ہلال کی جمع ہے ہلال کہتے ہیں چاند کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے چاند کے بارے میں پوچھا گیا چاند کی کیفیت کے بارے میں اس کے گھٹنے اور بڑھنے کے بارے میں جب نکلتا ہے تو انتہائی باریک ہوتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ بڑھتا ہے حتیٰ کہ مکمل ہو جاتا ہے گولائی میں مکمل ہو جاتا ہے اور اس کے بعد پھر گھٹنا شروع ہوتا ہے تو یہ علم حیت کے تعلق سے سوال تھا کہ اللہ کے پیغمبر ایسا کیوں ہے چونکہ اس سوال کا تعلق انسان کی ہدایت اور انسان کی عمل زندگی سے نہیں تھا لہذا اللہ رب العالمین نے جواب کا جو رخ ہے وہ اس طرف موڑ دیا کہ جس کا تعلق انسان کی ہدایت اور عملی زندگی سے تھا فرمایا قل پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے ہی مواقع للناس والحج الحج یہ جو چاند ہے یہ لوگوں کے اوقات اور حج کے وقت کی تعین کے لیے ہے یہ لوگوں کے اوقات اور حج کے وقت کی تعین کے لیے ہے قرآن مجید کے اس مقام پر ایک عمومی اعتبار سے ذکر کیا گیا لوگوں کے اوقات کی تعین کے لیے لوگ چاند کو دیکھ کر اپنے وقت کا تعین کرتے ہیں اور اپنے معاملات کے وقت کا تعین کرتے ہیں اور خاص طور پر ایک عمل کا ذکر کیا گیا اور وہ کیا ہے حج دونوں کو سمجھ لیجئے اوقات کے اعتبار سے اس کائنات کے اندر اللہ رب العالمین کی دو عظیم مخلوقات کو بڑی اہمیت حاصل ہے ایک سورج کو اور دوسرا چاند کو اس آیت کی روشنی میں جو حقیقی تقویم ہے کہ جس کے ذریعے اوقات کا تعین ہونا چاہیے اس کا ذکر کیا گیا کہ وہ تقویم قمری ہونی چاہیے چاند کے حساب سے ہونی چاہیے نہ کہ شمسی حساب سے اس لیے آپ یہ دیکھیں گے کہ جن شرعی احکامات کا تعلق وہ دن سے ہے اور دن کے وقت سے ہے عمومی اعتبار سے ان کا تعین سورج کے حساب سے ہوتا ہے جیسا کہ نمازوں کے اوقات ہے نمازوں کے اوقات کا تعین سورج کے حساب سے ہوتا ہے فجر کا وقت ہے ظہر کا وقت ہے عصر کا وقت ہے مغرب کا وقت ہے اسی طرح روزے کے اندر جو افطاری کی جاتی ہے اس کا تعین بھی سورج کے حساب سے ہوتا ہے لیکن جن شرعی امور کا تعلق وہ مہینے کے دنوں سے ہے یعنی مہینے کے اندر دنوں کی تعداد سے ہے ایک مہینے میں کتنے دن ہوتے ہیں یا ان کا تعلق ایسے امور سے ہے کہ جن میں مہینوں کی عدت متعین ہے مہینوں کی تعداد متعین ہے عمومی اعتبار سے ان امور میں اعتبار چاند کا ہے جیسے ہر مہینے کے اندر انتیس دن ہوتے ہیں یا تیس دن ہوتے ہیں اور یہ انتیس یا تیس کا تعین چاند کے حساب سے ہوگا اسی حساب سے شریعت کے اندر رمضان کے جو روز فرض ہیں سال کے تو رمضان کا مہینہ کب شروع ہوگا اور کب ختم ہوگا اس کا تعلق بھی چاند سے ہے اسی طرح حج کو لے لیجئے جس کا ذکر آیت کے اندر ہے حج کے مہینے متعین کر دیے گئے ہیں شوال ذوالقعدہ اور ذوالحجہ کے ابتدائی دن یہ اسلامی جو تقویم ہے اسلامی کیلنڈر ہے اسلامی مہینوں کا جو سلسلہ ہے اس سلسلے کے آخری تین مہینے شوال کا مہینہ ذوالقعدہ کا مہینہ اور ذوالحجہ کا یعنی حج کے جو ایام شروع ہوتے ہیں یا حج کے جو مہینے ہیں وہ یکم شوال سے شروع ہو جاتے ہیں اگر کوئی شخص حج کے ارادے سے عمرے کی نیت سے اگر شوال کے مہینے میں نکلتا ہے تو پھر وہ عمرہ حج کی نیت سے کر سکتا ہے کیونکہ وہ اشکر الحج ہے اور ان ڈھائی مہینوں کے علاوہ سال کے کسی مہینے کے اندر حج نہیں ہو سکتا یہ مطلب ہے یہ مواقع للناس الحج کا اسی طرح حرمت والے مہینے ہیں ان کے الگ مخصوص احکام ہیں ان حرمت والے مہینوں کا تعلق بھی چاند سے ہے جیسے کہ ذوالقعدہ ذوالحجہ محرم اور رجب کا مہینہ اسی طرح آپ دیکھیں کہ متعلقہ یا بیوہ عورت کی جو عدت ہے اس کا اعتبار بھی چاند ہی کے اعتبار سے ہوگا وہ عدت جو ہے وہ دنوں کے اندر متعین ہے اسی طرح ایام مدت رضاعت جو دو سال کی مدت ہے انتہائی مدت اس کا اعتبار بھی چاند کے حساب سے ہوگا اسی طرح جو سالانہ زکوٰۃ نکالی جاتی ہے اور یہ ایک بہت بڑی ایک آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ غلطی ہے ہمارے معاشرے کے اندر ہمارے معاشرے میں بہت سے لوگ جو زکوٰۃ نکالتے ہیں وہ شمسی تقویم کے حساب سے نکالتے ہیں ویسے تو رمضان رمضان لوگوں نے مقرر کیا ہوا ہے لیکن جو ایک شریعت کا قاعدہ ہے بہت سارے عمومی اعتبار سے کہ جس چیز کے آپ مالک ہوتے ہیں ملکیت کے بعد ایک سال گزرنے پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے تو وہ ایک سال کا جو تعین ہے وہ تعین چاند کے حساب سے ہوگا نہ کہ سورج کے حساب سے ہوگا اور اس اعتبار سے تقریباً دس بارہ دنوں کا فرق پڑ جاتا ہے تو یہ معنی ہے ہی مواقع توناسی والحج اسی طرح سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے یہ روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے وقت کی تعین کے لیے چاند کو مقرر فرمایا ہے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہمارے جتنے بھی معاملات ہیں اور لین دین کے تعلق سے ہوں کاروبار و تجارت کے تعلق سے ہوں یا امور زندگی کے تعلق سے ہوں وہ چاند کے حساب سے ہونے چاہیے تھے لیکن ہمارے ہاں ایسا نہیں ہوتا لہذا اس تقویم کو ہم شرعی تقویم بھی کہہ سکتے ہیں چاند کے حوالے سے <clears throat> اگلی آیت کے حصے میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُ الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأْتُ الْبُيُوتَ مِن أَبْوَابِهَا فرمایا وَلَيْسَ الْبِرُّ اور نہیں ہے نیکی بِأَن اس بات میں کہ تَأْتُ الْبُيُوتَ تم گھروں میں داخل ہو تم گھروں میں آؤ من ظُهُورِهَا اس کی بیک سائٹ سے اس کے پیچھے سے وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى لیکن نیکی یہ ہے کہ جو شخص اللہ سے ڈر گیا جس نے تقوی اختیار کر لیا یہ نیکی ہے وقت البیوت من ابوابی گھروں میں اپنے دروازوں سے داخل ہو اپنے دروازوں سے آؤ وقت اللہ اللہ سے ڈر جاؤ اللہ کو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ جاہریت کے اندر ایک رسم تھی اور وہ رسم یہ تھی کہ اگر کوئی حج کا احرام باندھ لیتا حالت احرام میں ہوتا اور اسے گھر آنے کی ضرورت پیش آ جاتی تو وہ گھر کے سامنے والے مین ڈور جو ہے اس سے داخل ہونے کو معیوب سمجھتے تھے صحیح نہیں سمجھتے تھے بلکہ یا تو بیک سائڈ سے آتے تھے یا پھر کھڑکی سے داخل ہوتے تھے اسی طرح صرف حج ہی کے تعلق سے نہیں بلکہ سفر سے واپس آتے تھے تو ایسا ہی کرتے تھے احتکاف کے تعلق سے بھی یہی رسم ان کے اندر رائش تھی اور اسی طرح اور بہت سے معاملات کے اندر وہ یہ طرز عمل اختیار کرتے تھے ایک موقع پر ایک انصاری صحابی کو انہوں نے دیکھا اس حالت میں گھر کے مین دروازے سے داخل ہوتے ہوئے تو انہوں نے اس کو بڑا یعنی معیوب سمجھا تو اللہ رب العالمین نے یہ آیت نازل فرمائی کہ یہ نیکی نہیں ہے نیکی اور بدی کا اس سے تعلق نہیں ہے کہ تم گھر کے سامنے سے آؤ یا گھر کے پیچھے سے آؤ بلکہ نیکی کا تعلق تو تقوا سے ہے نیکی یہ ہے کہ اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے لہذا اپنے گھروں کے اندر اپنے سامنے کے دروازوں سے مین ڈور سے آؤ اللہ سے ڈر جاؤ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ آگے فرمائے وقات ولا فی ان اللہ وقات وقاتلوا اور جہاد و قتال کرو فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں اللہ دین ان لوگوں سے یو قاتل جو تم سے قتال کرتے ہیں جو تم سے لڑتے ہیں ولا تعتدو اور دیکھو کسی بھی قسم کی زیادتی مت کرنا حد سے تجاوز مت کرنا ان اللہ لا يحب المعتدین یقینا اللہ رب العالمین زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا یہ جو آیت ہے وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا تھوڑا سا اختصار کے ساتھ اگر ہم اس کا خلفیہ دیکھیں اس کا بیک گراؤنڈ دیکھیں تھوڑا سا پیچھے جائیں تو یہ بات معلوم ہے کہ اسلام کے ابتدائی کئی سالوں تک مسلمانوں کو جہاد و قتال کی اجازت نہیں تھی ان کو صبر کی تلقین کی گئی اسلام کی وجہ سے جو بھی اذیت ہے تکلیف ہے اور مشقت ہے انتہا کی صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین پر جو پہلے اسلام لے کر آئے تھے اسلام کے پہلے ابتدائی سالوں کے اندر جب یہ تکلیفیں ادیتیں مشقتیں ان پر آتی تو پھر ان کو اس بات کی اجازت نہیں تھی کہ وہ کسی بھی قسم کا کوئی کوئی جوابی کاروائی کرے بلکہ اس بات کی تلقین تھی کہ وہ صبر سے کام لے اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اجازت دی صورت الحج میں یہ آیت ہے نازل ہوئی اب اجازت دی جاتی ہے ان لوگوں کو کہ جن سے لڑا جاتا ہے بے ظُلِمُوا اس وجہ سے یعنی ان کو لڑنے کی اجازت دی جاتی ہے کیوں کیونکہ ان پر ظلم کیا جاتا ہے ظلم کی وجہ سے اب ان کو جوابی کارروائی کی اجازت دی گئی یہ پہلا مرحلہ تھا اور اس کے بعد آگے کے دیگر مراحل نازل ہوئے جن میں سے ایک مرحلہ یہ بھی تھا کہ وقاتل یہ آیت نازل ہوئی کہ اب جو تم سے قتال کرے تم سے لڑے تو تم جوابی کاروائی کر سکتے اب تم بھی اس سے قتال کرو اور جو تم سے نہ لڑے تو تم بھی اس سے نہ لڑو لہذا اس آیت میں دو حکم دیے گئے قتال کے اعتبار سے ایک حکم تو یہ ہے کہ تم ان سے قتال کرو کہ جو تم سے قتال کرتے ہیں اور دوسرا حکم اس کا مفہوم مخالف ہے کہ جو تم سے قتال نہیں کرتے تم بھی ان سے قتال مت کرو اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک قید لگائی گئی اگر ایسی نوبت آ جائے کہ جو تم سے قتال کریں تم ان کے ساتھ قتال کرو تو پھر تم نے حد سے تجاوز نہیں کرنا زیادتی نہیں کرنی کیا مطلب ہے مطلب یہ ہے کہ بچے بھی ہوں گے بوڑھے بھی ہوں گے اور عورتیں بھی ہیں اور زخمی بھی ہیں جو لڑنے کی سکت نہیں رکھتے لہذا اگر یہ نہیں لڑیں تو تم نے ان سے لڑائی نہیں کرنی ان کو نہیں مارنا اسی طرح فرمایا کہ دشمنوں کی جو لاشیں ہیں ان کا مسئلہ نہیں کرنا لاشوں کی بے حرمتی نہیں کرنی جہاد و قتال کا حکم ہے اور جہاد و قتال میں آپ جانتے ہیں کہ قتل کیا بھی جاتا ہے اور قتل ہوتے بھی ہیں دشمنوں کی لاشوں کی بے حرمتی نہ کرنا ان کا مسئلہ کرنے کی ممانعت کر دی گئی کہ یہ زیادتی ہے اسی طرح فرمایا کہ تم جس علاقے میں ہوگے یا جہاں پر یہ کام کرو گے تو وہاں پر گھر بھی ہوں گے وہاں پر مویشی بھی ہوں گے وہاں پر جانور بھی ہوں گے لہذا املاک کو نقصان نہیں پہنچانا املاک کو نقصان نہیں پہنچانا یہ ساری احتیاطی تدابیر ہیں جو سختی کے ساتھ شریعت کے اندر اس صورت میں تلقین کی گئی ہیں کہ اگر قتال کی ضرورت پیش آ جائے تو تم نے ان امور میں احتیاط برتنی لہذا آپ یہ دیکھیں کہ اسلام کے ابتدائی کئی سو سال ہاں اسلام کے ابتدائی دور کے اندر بہت سی جنگیں ہوئیں کچھ جنگیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک آپ کی زندگی میں ہوئیں جن کو ہم غزوات سے تعبیر کرتے ہیں ان کا انشاءاللہ تذکرہ بھی آگے آئے گا اور اس کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری رہا لیکن مسلمانوں میں اور غیر مسلموں میں ایک بہت بڑا فرق تھا جو ملحوظ خاطر رکھا گیا جب کوئی فاتح قوم کسی مفتوح قوم پر جس کو فتح کیا گیا ہے فاتح بن کر داخل ہوتی تو جو مغلوب قوم ہے جن کو شکست ہوئی ہے مفتوح قوم ان کے دلوں میں یہ خدشات ہوتے کہ اب ہماری خیر نہیں اب تو بڑا خون بہایا جائے گا عزتوں کو پامال کیا جائے گا املاک کو نقصان پہنچایا جائے گا لیکن آپ دیکھیں کہ اگر ہم اسلامی تاریخ کا مطالعہ کریں تو ہمیں یہ بات بالکل واضح ایک روشن نظر آتی ہے کہ کتنے علاقے کتنے علاقے بستیوں کی بستیاں قوموں کی قومیں جن پر جب فتح حاصل کی گئی جہاد کے اندر قتال کے اندر اور پھر مسلمان فاتح بن کر ان پر داخل ہوئے تو وہ مسلمانوں کا اخلاق دیکھ کر پوری کی پوری اسلام میں داخل ہو گئے کیوں کیونکہ مسلمانوں کو سختی کے ساتھ اس بات کی تلقین تھی کہ اگر کبھی ایسا موقع آ بھی جائے تب بھی جو اللہ کی مقرر کردہ حدود ہیں ان سے تجاوز نہیں کرنا لہذا جب مسلمان کسی قوم پر فاتح بن کر داخل ہوتے تو ان امور کا خیال رکھتے بچوں پر ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے عورتوں کی عزتوں کو پامال نہیں کرتے تھے بوڑھوں کا خیال کرتے تھے زخمیوں کا خیال کرتے تھے املاک کو نقصان نہیں پہنچاتے تھے تو یہ چونکہ ان کی توقع سے برعکس تھا تو انہوں نے دیکھا کہ اگر یہی فاتح قوم کا کردار ہوتا ہے تو پھر ان کی ماتحتی میں یا ان کی سرپرستی میں رہنے میں ہمیں کوئی ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے بلکہ اور تو اور اسلام نے جانوروں تک کے حقوق بیان کیے ہیں غیر مسلموں تک کے حقوق اسلام نے بیان کیے ہیں اس بات کو خوب اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ اسلام جو ہے وہ جنگ و جدال میں نہیں ابھارتا اسلام قتل و غارت گری کا درس نہیں دیتا اسلام امن کا درس دیتا ہے اسلام صلح کا درس دیتا ہے اسلام فساد سے روکنے کے لیے اور زمین میں فساد کو ختم کرنے کے لیے آیا ہے لہذا اگر اسلام کی صحیح تصویر دیکھنی ہے تو ہمیں اسلام کو دیکھنا چاہیے نہ کہ نہ کہ مسلمانوں کو دیکھنا چاہیے اس میں ہمارے لیے ایک نصیحت کا سامان بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک غلط ایک شبہ جو باقاعدہ ان آیات کو بنیاد بنا کر پھیلایا جاتا ہے اس کی تردید بھی ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھرتی احادیث یا پھر مسلمانوں کے دین میں مسلمانوں کو قتال کی ترغیب دلائی گئی ہے قتال کی ترغیب نہیں دلائی گئی ہے بلکہ ان کو کیا کہا گیا ہے قاتلو سبیل اللہ یو یقاتلونکم وہ فطری حق جو اس دنیا میں ہر انسان کو حاصل ہے وہ حق ان کو دیا گیا ہے کہ اگر کوئی تم سے قتال کرتا ہے تو تم بھی ان سے ان سے قتال کرو ان اللہ لا يحب المعتدین اگلی آیت میں فرمایا اس آیت کو بھی خوب اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ اس کا ایک بیک گراؤنڈ ایک خاص تناظر میں یہ آیت نازل ہوئی ہے کیونکہ اس آیت کو بھی بنیاد بنا کر وہی شبہ پھیلایا جاتا ہے آیت کا ترجمہ سن لیجئے جس سے یہ شبہ واضح ہو جائے گا اللہ فرماتا ہے وقتلوہم اور انہیں قتل کرو حیث جہاں کہیں ثقیف تمو ہم تم انہیں پاؤ تم جہاں کہیں انہیں پاؤ پکڑو اور ان کو مارو اخرجو ہم حیث اخرجو کم اور انہیں نکال دو وہاں سے جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا بل تو اشد من القتل اور فتنہ زیادہ سخت ہے قتل کی نسبت زیادہ بڑا ہے قتل سے اب یہ آیت ہے اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ تم انہیں جہاں کہیں پاؤ پکڑو اور انہیں قتل کرو اب اس آیت کا اگر صحیح مفہوم سامنے نہ رکھا جائے تو بظاہر اس سے بھی وہی شبہ اخذ کیا جاتا ہے کہ دیکھو مسلمانوں کو اس بات کی ترغیب دلائی گئی ہے کہ جہاں کہیں پاؤ پکڑو اور مارو نہیں ہرگز ہرگز اس کا یہ مفہوم نہیں ہے یہ آیت ایک خاص تناظر میں نازل ہوئی تھی وہ تناظر یہ تھا کہ مسلمانوں کو مکہ سے نکالا گیا نکالا گیا کہ نہیں نکالا گیا ان کے اسلام کی وجہ سے ان کے مسلمان ہونے کی وجہ سے تو اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو اس بات کا حکم دیا کہ جس طرح تمہارے اسلام اور تمہارے مسلمان ہونے کی وجہ سے انہوں نے تمہیں نکالا اب جواب میں بدلے میں تم بھی اس بات کا اختیار رکھتے ہو کہ ان کے شرک اور مشرق ہونے کی وجہ سے ان کو نکال دو وہاں سے لہذا یہ پہل نہیں ہے مسلمانوں کی طرف سے اور نہیں اس طرح کی پہل کرنے کا حکم دیا گیا بلکہ کیا ہے یہ عدلے کا بدلہ ہے جیسا کیا گیا تھا اور ویسا کرنے کی اجازت دی گئی اب جیسا تمہارے ساتھ سلوک کیا گیا اب تم بھی ویسا سلوک کر سکتے ہو تو ایک تو اس کا یہ مفہوم ہے دوسرا اس کا یہ مفہوم ہے جو اس کا ہم ایک عام مفہوم لے سکتے ہیں وہ مفہوم یہ ہے کہ اگر کہیں مسلمان بستے ہوں اور مسلمانوں کے ساتھ زیادتی کا معاملہ ہو وہ سرزمین مسلمانوں کی ہو گھر مسلمانوں کے ہوں وہاں جائیداد اور املاک مسلمانوں کی ہو اور اگر کوئی باہر سے قوم آتی ہے جس طرح پوری دنیا کے کئی ممالک کے اندر یہ تاریخ پچھلے کئی جسے آپ کہہ لیں کہ چند سالوں سے جس کو دہرایا گیا باقاعدہ کہ مسلمانوں کا علاقہ ہوتا ہے مسلمانوں کا ملک ہوتا ہے اس پہ باہر سے باقاعدہ اپنا جسے کہتے ہیں اغیار آ جاتے ہیں اور پھر وہاں سے پھر مسلمانوں کی املاک کو چھینا جاتا ہے عزتوں کو پامال کیا جاتا ہے تو لہذا وہاں مسلمانوں کا پورا پورا حق حاصل ہے کہ جب مسلمانوں کو موقع ملے تو پھر مسلمان جس طرح انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ کیا تو مسلمان جواباً ان کے ساتھ کرنے کا پورا حق رکھتے ہیں لہذا اس بات کو خوب اچھی طرح سمجھ دینا چاہیے کہ بھی یہ نہیں کہا جا رہا کہ تم بے جا کسی کو اس کی جگہ سے نکالو بلکہ یہ کہا جا رہا ہے اگر کوئی تمہارے ساتھ ایسا معاملہ کرتا ہے تو اب تمہارے لیے بھی اجازت ہے تم اس کے ساتھ ویسا معاملہ کر سکتے ہو کیوں کیونکہ فرمایا ولفت نہ تو اشد من القتل فتنہ جو ہے وہ قتل سے بھی بڑھ کر ہے یعنی اس کا جو مفسدہ ہے اس کے جو نقصانات ہیں وہ قتل سے بھی زیادہ ہیں قتل کے اتنے نقصانات نہیں ہیں معاشرے میں جتنے نقصانات فتنے کے ہوتے ہیں اب اس دور میں فتنہ کیا تھا جس دور میں یہ آیت نازل ہوئی اس دور میں فتنہ یہ تھا کہ مسلمانوں کو ان کے اسلام لانے کی وجہ سے اذیتیں اور تکلیفیں دی گئیں حتیٰ کہ ان کو بیت اللہ میں نماز پڑھنا تو بہت دور کی بات بیت اللہ میں داخل ہونے تک سے روک دیا گیا پھر اللہ کے گھر کے اندر بتوں کو رکھا گیا صحیح ہے اور پھر جب مسلمانوں نے تنگ آ کر ہجرت کا راستہ اختیار کیا تو ہجرت تک کی ان کو اجازت نہیں دی گئی اور جنہوں نے ہجرت کی ان سے ان کی جائیدادیں ان کا مال ان کا سب کچھ چھین لیا گیا اگر آپ سیرت سے تھوڑے بہت واقف ہیں تو یہ چیز یقیناً آپ کے علم میں ہوگی یہ سب مسلمانوں کے ساتھ کیا گیا اس سے اللہ رب العالمین نے فتنے سے تعبیر کیا میں قتل ہو جاتا ہے اس قتل کا اتنا نقصان نہیں ہے جتنا نقصان ایک فتنہ برپا کرنے سے ہوا لہذا فتنے کے سد باپ کے لیے اب تمہیں اس بات کی اجازت ہے کہ تم تم جو ہے وہ قتال کا راستہ اختیار کرو جہاد کا راستہ اختیار کرو اب دیکھیں اس کے بعد پھر وہ جو ایک جسے کہتے ہیں کہ ایک حرمت تھی اس حرمت کا پاس رکھا گیا <clears throat> کیا فرمایا بلا تو قاتل عند المسجد الحرام اور نہیں تم ان سے قتال کرنا مسجد حرام کے پاس دیکھو مسجد حرام کے پاس تم ان سے قتال نہیں کرنا کب تک حتی یقاتلوکم فی یہاں تک کہ وہ تم سے وہاں پر قتال کرے فَإِن قَاتَلُوكُمْ اگر وہ تم سے قتال کریں فَقْتُلُوهُمْ تو تم بھی ان سے قتال کرو قَدَارِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ یہی کافروں کی جزا ہے یعنی یہاں پر بھی مسلمانوں کو پہل کرنے سے روکا گیا کہ دیکھو مسجد حرام حرمت والی جگہ ہے اس کی حرمت کا تم نے خیال رکھنا ہے پاس رکھنا ہے لیکن اگر انہوں نے اس کا ناجائز فائدہ اٹھایا وہ جانتے ہیں کہ تم مسجد حرام کے پاس قتال نہیں کرو گے تمہیں مسجد حرام کی حرمت کا خیال ہے تم پاس رکھتے ہو لہذا ایسی صورت میں اگر انہوں نے اس کا ناجائز فائدہ اٹھایا اور مسجد حرام کے پاس انہوں نے تم سے قتال کرنے کی کوشش کی تو لہذا تمہارے لیے بھی یہ اجازت ہے کہ تم ان سے مسجد حرام کے پاس بھی قتال کر سکتے ہو تو لہذا یہ آیت بھی ایک جوابی رد عمل کے طور پر نازل ہوئی اور ایک جوابی رد عمل کے طور پر یہ حکم ان کو دیا گیا سعین انتہو بس اگر وہ قتال سے بعض آ جائیں سعین انتہو بس اگر وہ قتال سے بعض آ جائیں فعین اللہ غفور الرحیم تو یقینا اللہ رب العالمین نہایت بخشنے والا بے حد مہربان ہے مہربان ہے کیا مطلب ہے ان ساری آیتوں کو اگر ہم جمع کریں یہ جو گزشتہ آیات قتال کے حوالے سے گزری ہیں تو ان میں ایک نقطہ بڑا ہی جسے کہتے ہیں کہ سمجھنے والا غور کرنے والا اور یاد رکھنے والا ہے اور وہ نقطہ یہ ہے کہ ان ساری آیات کے اندر جو قتال کا حکم دیا گیا ہے وہ جوابی حکم دیا گیا ہے لہذا اگر آپ اسے انسانی عقل کے پیمانے پر اگر پرکھتے ہیں تو دنیا کا ہر قانون ہر شخص کو اس بات کا اختیار دیتا ہے کہ اگر اس کے ساتھ زیادتی کی جائے تو وہ اپنے ساتھ کی جانے والی زیادتی کا بدلہ لینے کا حق رکھتا ہے صحیح ہے تو اس کو سامنے رکھیں اگلی جو آیت ہے وہ آیت بھی اس حوالے سے انتہائی اہمیت کی حامل ہے اور اس موقع پر یہ اس سلسلے کی آخری آیت ہے الله تعالى فرماتا وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان الا على الظالمين وقاتلوهم أرنس قتال کرو جهاد کرو لڑو حتى لا تكون فتنة یہاں تک کہ فتنہ نہ ہو یعنی يعني فتنہ ختم ہو جائے ويكون الدين للہ اور دین پورا کا پورا ایک اللہ کے لیے ہو جائے انتہو بس اگر وہ بعض آ جائیں فلاح ادوانہ اللہ کسی قسم کی کوئی زیادتی نہیں ہے کوئی صدا نہیں ہے اللہ الظالمین مگر ظالموں پر جہاد کی دو قسمیں جہاد کی بنیادی طور پر دو قسمیں ہیں جہاد و قتال کی ایک ہے ایگریسو جہاد جسے ہم جارحانہ جہاد کہتے ہیں ایک ہے ڈیفینسو جہاد جسے مدافعانہ جہاد کہا جاتا ہے یہ جہاد کی دو بنیادی قسمیں ہیں مدافعانہ جہاد کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی تمہارے ساتھ قتال کرے اس طرح گزشتہ آیات میں ذکر ہوا یا تمہیں کوئی تمہاری جگہ سے نکالنے کی کوشش کرے یا تم پر حملہ آور ہو تو تم اپنا دفاع کرنے کا حق رکھتے ہو اور اس دفاع کے اندر تم نے جہاد اور قتال کا راستہ اپنانا یہ ہے مدافعانہ جہاد ڈیفینسو جہاد جہاں تک جارحانہ اور ایگریسو جہاد کا تعلق ہے اس کا ثبوت اس آیت میں ملتا ہے کہ قاتلہم حتی لا تکون فتنا اس وقت تک قتال اور جہاد کا راستہ اختیار کیے رکھو جب تک کہ فتنہ ختم نہ ہو جائے اور دین پورا کا پورا اللہ کے لیے کیوں نہ ہو جائے یہ وہ بنیادی آیت ہے قرآن مجید کی جس آیت کی روشنی میں اسلام پر مسلمانوں پر اور سب سے بڑھ کر امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پر اعتراض کیا جاتا ہے قرآن مجید پر اعتراض کیا جاتا ہے کہ قرآن مجید میں مسلمانوں کو جنگ و قتال کی ترغیب دلائی گئی صحیح ہے اور معاذ اللہ معاذ اللہ والعیاد باللہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلاۃ السلام نے مسلمانوں کو قتال پر جہاد پر اور لڑائی پر ابھارا ہے شدت پسندی اختیار کرنے پر ابھارا ہے اس طرح کی باتیں والعیاد باللہ کہی جاتی ہیں اس آیت کو بنیاد بنا کر لہذا اس آیت کے صحیح مفہوم کو سمجھنے کے لیے کچھ باتوں کو سمجھنا ضروری ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اسے سمجھ لینا چاہیے کہ یہ زمین اللہ رب العالمین کی ہے یہ زمین اللہ رب العالمین کی ہے اور اس زمین پر جتنی مخلوقات ہیں ان کا خالق اللہ رب العالمین ہے اور اس بات کو یہودیت بھی مانتی ہے نصرانیت عیسائیت بھی مانتی ہے اور تقریباً ہر مذہب کو ماننے والا اس بات کو مانتا ہے وہ کسی نہ کسی اعتبار سے اللہ رب العالمین کا ایک خالق کا تصور اپنے اندر رکھتے ہیں لہذا یہ زمین خالق کی ہے لہذا یہ بات کوئی غلط نہیں ہے یا عقل کے خلاف نہیں ہے یا عدل کے خلاف نہیں ہے کہ زمین پر پھر دین اور شریعت اور فیصلہ بھی کس کا ہونا چاہیے اللہ کا ہونا چاہیے لہذا یہاں اس بات کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اس آیت کے اندر جو قتال اور جہاد کا حکم دیا گیا ہے یقیناً دیا گیا ہے اور ایگریس اور جسے کہہ لیں کہ ایگریسو جہاد جارحانہ جہاد کا حکم دیا گیا ہے لیکن اسے مشروط کیا گیا ہے حتیٰ لا تکون فتنہ و یکون دین اللہ کے ساتھ جس سے یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ اس دنیا کے اندر جنگوں کے جتنے مقاصد ہوتے ہیں مسلمانوں کو ان مقاصد کے حصول کے لیے جنگ کی ترغیب نہیں دلائی گئی نہیں اس کا مقصد دنیا کو اپنا غلام بنانا ہے جس طرح کے قوموں نے کیا ایک قوم دوسری قوم پر حملہ کرتی ہے ہاں اور اس کے ساتھ جو بھی معاملہ اختیار کرتی ہے اس کا مقصد کیا ہے تاکہ وہ اس کو مغلوب کر کر اس کو اپنا محکوم بنا سکے اور اس پر حکومت کر سکے صحیح ہے اور نہیں اس کی جو بنیاد ہے وہ کسی نسل پر قائم ہے یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ ایک نسل کو دوسری نسل کے خلاف ابھارا گیا ہے جس طرح کے دنیا کے اندر ایک قسم کی جنگیں ہوتی ہیں جن کے اندر ایک نسل دوسری نسل کو جو ہے وہ اپنے سے کمتر سمجھتی ہے اور اس بنیاد پر اس بنیاد پر جنگیں ہوتی ہیں ایک مقصد جن جس مقصد کے خاطر دنیا کے اندر جنگیں ہوتی ہیں وہ مقصد کیا ہوتا ہے وہ مقصد دنیا اور دنیا کے اندر موجود جو وسائل ہیں ان پر قبضہ کرنا ہوتا ہے کہ جیسے آج کل کی جنگیں ہیں کون اس بات سے ناواقف ہے کہ جی جتنی بھی جنگیں ہیں اس کا مقصد جو وسائل ہیں ان وسائل پر کنٹرول حاصل کرنا اور قبضہ کرنا اور پھر اس کے ذریعے اپنی چودراہٹ کو قائم کرنا اور پھر جن پر حملہ کیا جاتا ہے ان کو اپنا مغلوب اور محکوم بنا کر ان پر حکومت کرنا ہے قرآن مجید کے اس حکم کا یہ مقصد بھی نہیں ہے ایک چوتھی چیز مالی مفادات کے حصول کے لیے دنیاوی غرض و غایت کے لیے جنگ کرنا آج دنیا کے اندر دنیا کی بڑی بڑی جو جنگیں ہوتی ہیں اس کے پیچھے یہ مقصد شامل ہے کہ اس کے ذریعے جو ہے نا اپنے اسلح اسلحہ بنایا جاتا ہے اس کو باقاعدہ اس کو بیچا جاتا ہے اور باقاعدہ اس کے سودے ہوتے ہیں اور اس کو دنیا کے اندر پھیلایا جاتا ہے جس کے ذریعے جس کے ذریعے ایک بہت بڑا جسے آپ کہہ لیں کہ وہ ڈیل ہوتی ہے اور پورا پورا جو مال و دولت ہے اس کو حاصل کیا جاتا ہے ایک ایک مقصد اس کے پیچھے شامل ہوتا ہے لہذا سب سے پہلے تو اس کو سمجھنا چاہیے کہ ان تمام مقاصد میں سے کسی مقصد کے تحت مسلمانوں کو جہاد قتال یا لڑائی کی اجازت نہیں مسلمان کو جو جہاد کی قتال کی اجازت دی گئی ہے وہ اس خالص مقصد کی خاطر دی گئی ہے جس مقصد کے لیے اللہ نے اس کائنات کو بنایا ہے اور وہ مقصد یہ ہے کہ زمین اللہ کی اور یہ انسان اللہ کے نہ جسم ہمارا اپنا ہے نہ مرضی ہماری اپنی ہے نہ زمین ہماری اپنی ہے لہذا جس کی زمین اس کی اس پر حکومت اور یہ عین عدل ہے عین عدل ہے اگر ایک گھر میں نے بنایا ہے صحیح ہے میں نے اگر ایک گھر بنایا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا بنایا ہوا چھوٹا سا گھر اس کے اندر حکومت میری ہوگی اس میں اختیارات میرے ہوں گے اس میں فیصلے میرے چلیں گے میری مرضی کے حساب سے لوگ رہیں گے تو کیا اس کائنات کو بنانے والے کا یہ حق نہیں ہے کہ جس نے یہ کائنات بنائی ہے کہ اس کائنات کے اندر مرضی اس کی چلے لہذا مسلمان مسلمانوں کو جو جہاد کا قتال کا حکم دیا گیا ہے وہ ان کے ذاتی نفسانی خواہشات کی تسکین کے لیے نہیں دیا گیا ہے کہ وہ کسی کو محکوم یا مغلوب بنانا چاہتے ہیں نہیں وہ مال و دولت کے حصول کے لیے دیا گیا ہے نہیں دنیاوی کسی غرض و غایت یا لذت یا چاہت کو حاصل کرنے کے لیے دیا گیا ہے بلکہ وہ اس مقصد کی خاطر دیا گیا ہے جو مقصد عین حق اور عین انصاف ہے لہٰذا یہ بات کرنا کہ جی مسلمانوں کو جو ہے وہ ان کا دین جو ہے وہ قتال اور جہاد پر یا لڑائی پر ابھارتا ہے نہیں لڑائی پر نہیں ابھارتا بلکہ لڑائی سے پہلے بہت سارے مراحل ہیں جو طے کیے جاتے ہیں لہذا یہاں پر ہم رک کر ایک اس چیز کو تو کمپلیٹ کرتے ہیں کہ جہاد کا مقصد واضح ہونا چاہیے کہ مسلمانوں کو جو جہاد کا حکم دیا گیا ہے وہ جہاد کے وہ مقاصد نہیں ہیں جن مقاصد کے تحت دنیا کے اندر جنگیں لڑی گئی ہیں یہ لڑی جاتی ہیں یہ لڑی جائیں گی وہ اس کا ایک مقصد ہے اور اس مقصد کو انسان کی فطرت اور عقل قبول کرتی ہے اور وہ عین عدل و انصاف پر مشتمل مقصد ہے ایک بات تو یہ ہو گئی دوسری بات یہ ہے کہ جی قتال سے پہلے کئی مراحل ہیں جو طے کیے جاتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ مسلمانوں کو جہاد اور قتال پہ ابھارا اور اس کی حکم دیا گیا ہے کہ جہاں کہیں مسلمانوں کو موقع ملے وہاں مسلمان جو ہے وہ دوسرے پر چڑھائی کر دے نہیں بلکہ اس سے پہلے کئی مراحل کو پورا کیا جاتا ہے اب اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں دو تین باتیں سمجھنی ہوں گی پہلی بات تو ہمیں یہ سمجھنی ہوں گی دین اسلام اس پوری دنیا کو دو حصوں میں ڈیوائڈ کرتا ہے دو حصوں میں تقسیم کرتا ہے ایک جسے دارالاسلام کہا جاتا ہے جہاں پر اسلام ہے جہاں پر مسلمان رہتے ہیں جہاں پر اسلامی شاعر جو ہیں وہ ان کو اپنانے میں ان پر عمل کرنے میں آزادی ہے اور جہاں پر اسلام کی حکومت ہے یہ دارالاسلام ہے لہذا دنیا کا ایک بہت بڑا حصہ تو الگ ہو گیا یعنی وہاں مسلمانوں کو اجازت نہیں ہے کہ وہ وہاں پر جہاد و قتال کا معاملہ کریں اچھا اب باقی رہ گیا دارالکفر دنیا کا دوسرا حصہ جسے دارالکفر کہا جاتا ہے دارالکفر جو ہے اب دارالکفر میں بھی مسلمانوں کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ ہر دارالکفر پہ جا کے چڑھائی کر دیں نہ ہی مسلمانوں کو اس بات کا حکم دیا گیا نہ تلقین اور ترغیب دلائی گئی بلکہ دارالکفر جو ہے جہاں پر کفر اور کافروں کی حکومت ہو صحیح ہے اسے دارالکفر کہا جاتا ہے پھر دارالکفر کو بھی تقسیم کیا گیا دارالکفر کو بھی تقسیم کیا گیا دارالکفر کو کیسے تقسیم کیا گیا ایسے تقسیم کیا گیا ہے کہ سب سے پہلے تو انہیں اسلام کی دعوت دی جائے گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی غیر مسلم علاقے شہر یا بستی پر حملہ نہیں کیا جب تک کہ انہیں اسلام کی دعوت پیش نہیں کی اور صحیح معنوں میں اسلام کے تعلق سے ان پر اللہ کا یہ جو دین ہے اس دین ان تک پہنچا نہیں دیا اور ان پر حجت قائم نہیں کر دی اور جنہوں نے اسے قبول کر لیا جنہوں نے اسے قبول کر لیا ان کا راستہ چھوڑ دیا گیا پھر ان کی حکومت بھی ان کی پھر سارے وہ زمین بھی ان کی وہ املاک بھی ان کی پھر وہ ہماری طرح بھائی ہیں اور پھر مسلمانوں کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ وہاں پر کسی بھی قسم کی چڑھائی کریں لہذا آپ سمجھ لیں کہ دارالکفر میں سے وہ حصہ بھی نکل گیا کہ جو حصہ اسلام کی دعوت کو قبول کر لیتا ہے جس طرح نبی اسلام کے وقت کے اندر بہت سے لوگوں نے قبول کر لیا تو وہ اللہ کے پیغمبر نے ان پر حملہ نہیں کیا یا نہیں ان پر حملہ کرنے کی ترغیب دلائے گی اب جو حصہ رہ گیا اس حصے پر بھی حملہ کرنے کی اجازت نہیں دی گئی بلکہ اس حصے کے اندر ان لوگوں کو الگ کر دیا گیا جن کے ساتھ مسلمانوں کا معاہدہ ہے اور اس بات کو سامنے رکھ کر ہم دور حاضر کے سارے ممالک کو لے لیتے ہیں ایک مسلمان ملک کے ساتھ کسی غیر مسلم ملک کا معاہدہ ہو جاتا ہے تو پھر مسلمان ملک کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ کہ وہ اس پر حملہ کرے پھر معاہدے کی پاسداری ہوگی کب تک ہوگی جب تک جب تک وہ معاہدہ نہیں توڑیں گے ہم بھی معاہدے پہ قائم رہیں گے لہذا مسلمان کبھی بھی کسی ایسے ملک پر یا کسی ایسے قوم پر حملہ نہیں کرتے جن کے درمیان اور ان کے درمیان معاہدہ ہو اور اس معاہدے کے شرائط اور ضوابط طے ہوتے ہیں جن میں سے ایک شرط اور ایک ضابطہ یہ ہے کہ اگر مسلمان غالب ہوں جس طرح اپنا کیا کہتے ہیں مسلمانوں کو اگر غلبہ حاصل ہے تو پھر ان شرائط و ضوابط کے تحت جو جن کے ساتھ معاہدہ ہوتا ہے ان پر یہ شرط لگائی جاتی ہے کہ وہ اس بات کے بدلے میں کہ وہ اپنے دین میں آزادی کے ساتھ رہیں گے اور مسلمان ان پر کوئی حملہ نہیں کریں گے وہ ٹیکس ادا کریں وہ جزیہ عطا کریں اگر وہ اس چیز کو قبول کر لیتے ہیں تو پھر ان کا راستہ بھی چھوڑ دیا جاتا ہے جس طرح اللہ کے پیغمبر علیہ السلام جب اسلام کی دعوت دیتے اگر کوئی اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیتا تو پھر اس پر حملہ نہیں کرتے پھر اسے جزیہ جزیے کی تلقین کرتے ہیں کہ صحیح ہے پھر تم جزیہ عطا کرو اور اگر تم جزیہ عطا کرو گے تو پھر ایسی صورت میں ہم آپس میں امن و امان کے ساتھ رہ سکتے ہیں اب دیکھیں کہ اب کون سے لوگ باقی رہ گئے اب ایک بہت ایک مختصر سی جسے کہہ لیں کہ چند ایک ایسے علاقے رہ گئے کہ جو اس بات کو بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں اسلام کو بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں پھر حملہ کون کر سکتا ہے جو طاقت رکھتا ہے حملہ تو وہی کر سکتا ہے نا جو طاقت رکھتا ہے لہذا اگر طاقت رکھنے کے بعد بھی حملے کی اجازت نہیں ہے جب تک کہ جزیے کی پیشکش نہ کی جائے اگر جزیے کی پیشکش کر دی گئی اور اس پیشکش کو قبول کر لیا جاتا ہے تو پھر بھی حملہ نہیں ہوتا پھر ایک معاہدہ ہو جاتا ہے اور اس کے بعد پھر جو تھوڑے بہت ممالک کہنے یا اقوام یا بستیاں علاقے رہ جاتے ہیں جو اسلام بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں اور وہ جزیہ دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں اور وہ معاہدہ کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں تو پھر ایسی صورت میں تو وہ بھی حملہ کر سکتے ہیں اور مسلمان بھی حملہ کر سکتے ہیں پھر تو یہ ایک فطری تقاضہ ہے بات آ رہی ہے سمجھ میں لہذا اگر آپ اس پورے سینیریو کو دیکھیں تو اس کے تحت جو ہے پھر آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ کبھی بھی مسلمانوں کو اس بات کی تلقین نہیں کی گئی یا ابھارا نہیں کیا کہ وہ کسی قوم پر بغیر شریعت کے جو اصول ہیں جن کا ذکر کیا گیا ان اصولوں کو سامنے رکھے بغیر ان پر حملہ کر دیں ان پر چڑھائی کر دیں مسلمان اس وقت تک ان کے ساتھ امن و امان کے ساتھ رہیں گے جب تک وہ مسلمانوں کے ساتھ امن و امان کے ساتھ رہیں گے ہاں البتہ یہ ہمارا حق ہے کہ ہم اسلام کی ترویج کریں اسلام کی دعوت دیں اگر اسلام کی ترویج اور اسلام کی راہ میں اگر کوئی رکاوٹ ڈالتا ہے صحیح ہے اور اس کے ساتھ آپ کا جسے آپ کہہ لیں کہ یہ آپ کا حق ہے کہ آپ اس ترویج کی راہ میں رکاوٹ کو ختم کریں لہذا اس کو ختم کرنے کے لیے اگر جہاد و قتال کا بھی راستہ اگر اپنانا پڑے تو اس کو بھی اس کو بھی اپنانے کا حق جو ہے وہ حاصل ہونا چاہیے ان ساری باتوں کو اگر آپ سمجھیں گے تو انشاءاللہ اس بات کو یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گی کہ مسلمانوں کو قتال پر جہاد پر نہیں ابھارا گیا بلکہ اسلام نے حت الامکان کوشش یہ کی ہے کہ جہاد اور قتال کی نوبت نہ آئے اور بغیر جہاد و قتال کے معاملہ جو ہے وہ اپنا کیا کہتے ہیں وہ چلتا رہے ہے ہاں اگر مجبور کیا جائے گا تو ایسی صورت میں پھر مسلمان بھی پورا پورا حق رکھتے ہیں کہ وہ اپنا دفاع کریں اور اللہ کے دین کی ترویج کے لیے جہاد اور قتال کا راستہ اختیار کریں آخری بات اس تعلق سے جو ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی غزوات لڑے بہت سارے لوگ یہ بات نہیں جانتے ان میں سے کوئی غزوہ بھی ایسا نہیں ہے جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم نے قتال کی پہل کی ہو ابتدائی قتال کیا یا تو آپ نوٹ کریں یا تو اللہ کے پیغمبر کو پتہ چلا کہ جی وہ نکل گئے ہیں اور وہ لڑنا چاہتے ہیں مجبوراً اللہ کے پیغمبر باہر نکلے جس طرح بدر کا معرکہ ہو قرآن مجید نے بدر کے معرکے کا ذکر جو قرآن اس میں کیا ہے صورت الانفار میں کیا ہے اس میں باقاعدہ یہ ورڈنگ ہے یہ الفاظ ہے کہ مسلمان چاہتے نہیں تھے کہ وہ قتال کا راستہ اختیار کرے بلکہ اللہ رب العالمین یہ چاہتا تھا کہ آج حق اور باطل دونوں الگ الگ ہو جائیں اور حق کو اللہ باطل پر فتح کرنا چاہتا تھا مسلمانوں کو حکم دیا گیا صحیح ہے اسی طرح آپ احد کا معرکہ دیکھیں احد کا معرکہ بھی اسی وجہ سے پیش آیا کہ جی مسلمانوں کو پتہ چلا کہ مشرقی نمک کا تیاری کر رہے ہیں اور اگر مسلمان اگر باہر نکل کر ان کو روکتے نا تو وہ وہ مدینہ کی ریاست کو ختم کرنے کے لیے آ رہے تھے لہذا احد کے اندر بھی ایسا ہی ہوا پھر آپ خندق کو اختیار کر لیں خندق میں بھی مسلمانوں نے نہیں کی بلکہ سارے کفر نے مل کر مسلمانوں کا محاصرہ کیا پھر فتح مکہ کو آپ دیکھ لیں فتح مکہ اللہ کے پیغمبر علیہ کا جو ہوا ہے فتح مکہ کے پیچھے بھی ایک ایک پوری پوری ہسٹری پوری تاریخ تھی کہ مسلمانوں کو انہی کے گھروں سے انہی کی جائیداد اور املاک سے نکال باہر کیا گیا لہذا مسلمانوں کو یہ حق حاصل تھا کہ وہ اسی گھر میں واپس آئیں اللہ کے گھر کے اندر اور اپنی جائیداد املاک کو واپس لیں جتنے بھی مار کے لڑے گئے ان معرکوں کے اندر یا تو مسلمانوں کو مجبور کیا گیا مسلمانوں کو پتہ چلا یا پھر مسلمانوں کے سفرا کو قتل کیا گیا کہ جس کے جواب میں اور کون سا ملک ہے جو اپنے سفیر کی قتل و غارت کو جو ہے نا وہ اس انداز سے برداشت کرتا ہے لہذا یہ ایک غیر مرتب سا ایک سلسلہ تھا جس کے ذریعے یہ بات سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ نہ قرآن مجید نے قتال پر ابھارا ہے بغیر کسی ضابطے اور نہ ہی اللہ کے پیغمبر علیہ صلی السلام کی سیرت سے ہمیں اس بات کا جو ہے وہ ثبوت ملتا ہے آخری جو آیت کا حصہ ہے فعین انتہو فلاح ادوان اللہ علمی اللہ نے فرمایا کہ اگر وہ خود باز آ جائیں تو پھر ان پر کسی قسم کی زیادتی نہیں ہے یعنی پھر ان کا راستہ بھی چھوڑ دیا جائے گا الظالمین البتہ جہاں تک ظالموں کا معاملہ ہے تو ان کو کسی صورت چھوڑا نہیں جائے گا ان ظالموں کو آپ کہہ لیں وہ لوگ جو دین اسلام یا مسلمانوں کے لیے خطرہ ہے جو اشتہاری مجرم ہیں اور جن کے جرائم اتنے بڑے بڑے ہیں کہ اگر ان کو چھوڑ دیا جائے تو ان کے رہنے کی وجہ سے اسلام اور مسلمانوں کو ناقابل تلافی نقصان پہنچنے کا خطرہ رہتا ہے اور اس کی جو دلیل ہے آپ دیکھیں کہ بدر کے اندر اللہ کے پیغمبر علیہ اللہ وسلم کو فتح ہوئی مسلمانوں کو فتح ہوئی تو اللہ کے پیغمبر نے صحابہ سے مشاورت کی جتنے بھی قیدی تھے ان تمام قیدیوں کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا گیا وہاں پر بھی قتل کا راستہ نہیں اپنایا گیا سوائے دو قیدیوں کے دو قیدی ایسے تھے کہ جن کو قتل کیا گیا جن کو فدیہ لے کے چھوڑا نہیں گیا ان کو معافی نہیں دی گئی ایک نظر بن حارث اور ایک اقبا بن ابی معیت کیونکہ ان دونوں کو چھوڑنے کی گنجائش نہیں تھی یہ اسلام اور مسلمانوں کے لیے بہت بڑا خطرہ تھے ان کو معافی نہیں دی گئی اسی طرح اللہ کے پیغمبر علیہ السلام جب فتح مکہ کے موقع پر فاتح بن کر مکہ میں داخل ہوئے تو آپ نے عام معافی کا اعلان کیا لا تصریب علیکم اليوم آج کے دن تم پر کسی قسم کی کوئی پکڑ نہیں ہے تمہیں عام معافی کا اعلان کیا لیکن اس عام معافی میں بھی چار لوگوں کو اس سے مستثنا رکھا گیا جب اللہ کے پیغمبر فاتح بن کر داخل ہو رہے تھے تو آپ کے پاس ایک صحابی آئے اور آپ کو یہ بتایا گیا کہ اللہ کے پیغمبر عبداللہ بن خطل نامی شخص ہے وہ کعبہ کی چادر سے کعبہ کی دیوار سے چمٹا ہوا ہے اپنی جان کی پناہ کے لیے تاکہ اس کو پناہ مل جائے اللہ کے پیغمبر نے کیا فرمایا آپ نے فرمایا کہ جاؤ اور جا کر عبداللہ بن قتل کو قتل کر دو یعنی اس حد تک معاملہ تھا کہ کعبہ کی جو چادر ہے یا کعبہ کی دیوار یہ اس میں اس وقت بہت یعنی کہ جسے کہہ لیں کہ انتہائی حد تک اس کا احترام کیا جاتا تھا اگر کوئی بڑے سے بڑا مجرم اور بڑے سے بڑا شخص بھی کعبہ کو کے ساتھ چمٹ کر جو ہے وہ پناہ کی جسے کہتے ہیں کہ پناہ طلب کرے تو اس کو پناہ دے دی جاتی تھی لیکن اللہ کے پیغمبر نے کیا فرمایا فرمایا قتل کر دو اس کا جرم کیا تھا اس کے تین جرم تھے پہلا جرم تو یہ تھا کہ وہ دین اسلام سے مرتد ہو گیا تھا ارتداد ارتداد ایک ایسا جرم ہے کہ جس کی معافی نہیں ہے اسلام کے اندر وہ الگ بات ہے کہ آج کیا ہو رہا ہے اور اس حوالے سے کیا شبہات ہمارے معاشرے میں میں آپ کو دین اسلام کے بارے میں بتا رہا ہوں میں یہ نہیں بتا رہا کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا ہونا چاہیے ارتداد مرتد تھا دوسرا یہ تھا کہ اس نے ناحق خون بہائے تھے اس پر کئی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں خونوں کا جسے کہہ لیں کہ ایک ایک اس پر بدلہ تھا جو اس نے چکانا تھا تیسری بات جو تھی وہ یہ تھی اللہ کے پیغمبر علیہ صلی السلام کی شان میں حجب کہا کرتا تھا یعنی آپ کی توہین کا مرتکب تھا لہذا جس کے اندر یہ یعنی یہ تینوں جرائم اتنے بڑے تھے اس کے اور سب سے بڑھ کر جسے آپ کہہ لیں کہ اپنا کیا کہتے ہیں ارتداد کا معاملہ کہہ لیں اور جو شان نبوت کے اندر جو تنقیس کا اور توہین کا معاملہ کہہ لیں اتنا بڑا جنم تھا کہ اس کے لیے معافی نہیں لہذا ہم سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں کسی ایسے شخص کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے جو اللہ کے پیغمبر ہماری جو مقدس ترین ہستی ہیں شخصیت ہے امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اندر تنقید تنقید کرتا ہو لیکن یہاں میں یہ بات کر دوں کہ ریاست کا یہ حق ہے اس بات کو سمجھ لیں ریاست کا یہ حق ہے کہ وہ ایسے مجرموں کو پکڑے ریاست کا یہ حق ہے کہ وہ ایسے مجرموں کو پکڑے اور ایسے لوگوں کو کسی بھی صورت میں معافی نہ دی جائے کہ جو اس طرح کے کاموں کے مرتکب ہے لہذا فرمایا گیا فلا عدوانا الا علی الظالمین اگلی جو آیت ہے الشہر الحرام بشہر الحرام والحرمات قصاص اگلی آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو حرمت والے مہینے ہیں شہر مہینے کو کہا جاتا ہے حرام سے مراد حرمت والے بشہر الحرام یعنی حرمت والے مہینوں میں قصاص یا قتال کا جو بدلہ ہے وہ حرمت والے مہینوں میں ہے یعنی اگر کوئی شخص حرمت والے مہینوں کی حرمت کو پامال کرے گا تو پھر حرمت والے مہینوں ہی میں اس سے بدلہ لیا جائے گا والحرمات قصاص اور جتنی بھی حرمات ہیں ان میں بھی یہ برابری کا قانون ہے ان میں بھی یہ قصاص کا قانون لاگو ہوگا فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم فرمایا کہ جس نے زیادتی کی تم پر فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم لہذا تم بھی اس پر زیادتی کر سکتے ہو اتنی جتنی کہ اس نے تم پر زیادتی کی وطف اللہ اور اللہ سے ڈر جاؤ وعلم اور خوب جان لو ان اللہ مع المتقین کہ اللہ رب العالمین متقین کے ساتھ ہے آگے فرمایا وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ اللہ کے راستے میں خرچ کرو ون فکو خرچ کرو فی سب اللہ اللہ کے راستے میں ولا تلقو بھی عیدی کم اور نہ ڈالو بھی عیدی کم اپنے ہاتھوں کو اللہ کا ہلاکت کی طرف وہ احسن اور احسان کا معاملہ کرو احسان کا طریق اختیار کرو ان اللہ یحب المحسنین یقین اللہ رب العالمین احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے قرآن مجید کی جو آیت ہے وہ انفقوفی صبی اللہ ولاۃ القوبی عیدی کو ملتا یہ اس آیت سے اہل علم نے ایک بہت بڑا اصول مستمت کیا جو زندگی کے ہر پہلو کے اندر بڑی اہمیت کا حامل ہے پہلے تو ان سے فی سبھی اللہ سمجھ لیں اس آیت کا ایک بیک گراؤنڈ ہے شان نزول ہے اب ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ ایک انصاری صحابی ہیں بڑے جلیل صحابی صحابیوں فرماتے ہیں کہ ایک موقع پر ہم انصار آپس میں مشورہ کر رہے تھے اللہ کے پیغمبر موجود نہیں تھے ہم مشورہ یہ کر رہے تھے کہ جب اسلام کو ہماری ضرورت تھی تو ہم نے ہم نے مدد کی مسلمانوں کی صحیح ہے اب ماشاء اللہ الحمد اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو عزت دی ہے اسلام کو غلبہ عطا فرمایا ہے اور مسلمانوں کے بڑے معاون اور مددگار پیدا ہو گئے ہیں لہذا اتنے عرصے سے نہ ہم اپنے کاروبار کی طرف توجہ دے دے سکے نہ ہم اپنے بیوی بچوں کی طرف توجہ دے سکے اب ہمیں اپنے کاروبار کی طرف توجہ دینی چاہیے اب ہمیں اپنے کاروبار کی طرف توجہ دینی چاہیے اور جو جہاں تک اسلام اور مسلمانوں کو مدد کی ضرورت ہے وہ دوسروں پر چھوڑ دینا چاہیے کہ اب وہ دوسرے بھی مدد کریں اللہ رب العالمین نے آیت نازل فرمائی وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللہ ابو ایوب انصاری کہتے ہیں کہ ہمارے اس مشورے اس نظریے کی تردید میں اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ دیکھو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا جو سلسلہ ہے اس کو جاری رکھو بلاۃ الخوبی عیدی کو ملا تہلکا اور اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو کیا مطلب ہے مطلب یہ ہے کہ اپنے ہاتھوں کو ہاں وہ جہاد میں خرچ کرنے سے یا جہاد و قتال میں خرچ کرنے سے روک کر اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو یہ جو تم سوچ رہے ہو یہ سوچ ٹھیک نہیں یہ سلسلہ جاری اور ساری رہنا چاہیے لہذا اس آیت سے ایک مسئلہ یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو بھی جو کسی بھی چیز کو کی ابتدا کرتے ہیں اچھے کسی اچھے عمل کی ابتدا کرتے ہیں اس میں اپنی صلاحیتوں کو مال کو جو بھی اللہ نے ان کو دیا ہے اس کو صرف کرتے ہیں اور جب وہ عمل جو ہے ایک جسے آپ کہہ لیں کہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جائے صحیح ہے تو ان کو پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے یہ سوچ کر کہ جی اب تو اب تو دوسرے لوگ آگے ہیں اور وہ اس کو سنبھال لیں گے لہذا اب ہم جو ہیں کسی اور اس کی طرف توجہ کریں نہیں ایک سلسلہ جو انہوں نے شروع کیا ہے اس کو اس سلسلے کو ان کو جو ہے جسے آپ کہہ لیں خاص طور پہ اگر اس کا معاملہ انفاق کے ساتھ ہو جس طرح آیت میں ذکر ہے اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کے تعلق سے ہو ہاں اس کو جو ہے وہ تا دم آخر اس کو جاری اور ساری رکھنا چاہیے جس اصول اور ضابطے کی طرف میں اشارہ کر رہا تھا وہ ضابطہ ہے لات القوب عیدی کو ملت تہلکہ کا یہ بڑا عظیم ضابطہ ہے اسی آیت کی روشنی میں خودکشی کی حرمت قرآن مجید سے ثابت ہوتی ہے کہ کسی انسان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ خود جو ہے وہ ہلاکت کا راستہ اختیار کرے اللہ فرماتا ہے لا تلقو بیدی کو ملتا ہے لوکا اپنے آپ اپنے ہاتھوں سے خود کو ہلاکت کی طرف مت ڈالو خودکشی کی حرمت بھی اسی آیت سے قرآن مجید کے اور دیگر آیات سے بھی ثابت ہوتی ہے لیکن یہ ایک اہم آیت ہے اس آیت سے اہل علم نے ایک ضابطہ ذکر کیا ہے وہ ضابطہ یہ ہے کہ ہر وہ بات ہر وہ عمل ہر وہ شے جس سے انسان کی ذات کو نقصان پہنچنے کا خدشہ ہو شریعت میں وہ چیز یا اس چیز کا ارتکاب ناجائز ہے کیونکہ اللہ فرماتا لا تلقو بی ایدیکم الى التحلق جیسے جتنی بھی نشہ آور چیزیں ہیں سگریٹ نوشی ہے یا اس کے علاوہ جو ہے جو بھی ہمارے معاشرے میں رائج ہیں اپنا مختلف نشے سے متعلقہ چیزیں وہ چھوٹی ہوں یا بڑی ہوں کم ہوں یا زیادہ ہوں کیونکہ شراب کی حرمت تو قرآن مریض سے ثابت ہے اب اگر آپ کسی کو سگریٹ نوشی سے روکیں گے تو وہ جواب یہ جواباً یہ کہے گا کہ اس کی حرمت قرآن سے ثابت نہیں ہے اور نہ کسی حدیث کے اندر باقاعدہ تمباکو نوشی سے روکا گیا ہے تو ہم کیا کہیں گے ہم کہیں گے اللہ فرماتا اللہ تلقو بھی عیدی کو ملتا اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو لہذا اور یہ چیز کسی سے مخفی نہیں ہے کہ نشہ آور چیزوں کا استعمال انسان کو نقصان پہنچاتا ہے وہ اس کو جزوی طور پر نقصان پہنچائے یا اس کو کلی طور پر نقصان پہنچائے بہت سارے لوگوں کو جو ہے موت کے دہانے تک پہنچا جاتا ہے ان کو لنگس کا کینسر ہو جاتا ہے بہت سارے لوگوں کے جسم کے کچھ حصے کچھ پارٹس جو ہیں وہ ڈیمیج ہو جاتے ہیں اور یعنی ایسا ناممکن ہے کہ اس کے اثرات انسان کو نہ پہنچے پہنچتے ہی پہنچتے ہیں لہذا قرآن مجید کی اس آیت کی روشنی میں وہ چیز ناجائز ہے لہذا کوئی بھی ایسا یعنی اس آیت کو ضابطہ بنا کر آپ زندگی کے ہر معاملے پر فٹ کر سکتے ہیں کوئی بھی ایسی بات کوئی بھی ایسا کام کوئی بھی ایسی شے کہ جس کے ذریعے انسان کو نقصان پہنچنے کا خدشہ ہو اور انسان کو وہ چیز ہلاکت کی طرف ڈال دے لہذا وہ چیز اس آیت کی روشنی میں ناجائز ہو جاتی ہے دیگر شرعی ضوابط کے ساتھ وہ احسن اور فرمایا احسان کا راستہ اختیار کرو احسان کیا ہے احسان کا جو صحیح ایک مفہوم حدیث جبریل سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے ایک موقع پر جبریل امین اللہ کے پیغمبر کے پاس آئے اور آپ سے اسلام ایمان اور احسان کے بارے میں پوچھا اور پھر خود ہی جوابات دیے احسان کی تعریف یہ کی ان تعبد اللہ کا ان کا طرف علم تکن طرف ان کہ تم اللہ کی عبادت اس انداز سے کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے اور اگر یہ کیفیت پیدا نہ ہو تو یہ کیفیت کم از کم پیدا کرو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے احسان اس کو آپ اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ حکم کی جو تعمیل ہے اس کی دو صورتیں حکم کی تعمیل کی دو صورتیں ہیں ایک صورت ہے کہ بس اس حکم پر عمل کر لیا جائے ہر صورت کے اندر وہ خوشی سے ہو یا, یا خوشی سے نہ ہو اس پر عمل کرنا اسے اطاعت کہا جاتا ہے اسے اطاعت کہا جاتا ہے یعنی ہم اس بات کے پابند ہیں ہمیں اچھا لگے یا نہ لگے ہمیں سمجھ میں آئے یا نہ سمجھ میں آئے جن چیزوں کا ہم سے مطالبہ کیا ہے اللہ اس کے رسول نے ہم نے وہ کرنی یہ اطاعت ہے اور احسان پتہ ہے کیا ہے احسان یہ ہے کہ ان چیزوں کو خوش دلی سے کیا جائے خوشی سے کیا جائے رضامندی کے ساتھ کیا جائے دل کے شوق سے کیا جائے یہ اطاعت کا اعلیٰ درجہ ہے احسان اطاعت کا اعلیٰ درجہ ہے لہذا فرمایا احسنو احسان کا معاملہ کرو احسان کا طریق اختیار کرو ان اللہ یحب المحسنین یقینا اللہ رب العالمین احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے یہاں پر ہم آج کی جو کلاس ہے اس کلاس کا اختتام کرتے ہیں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے سنا ہے رب العالمین سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اقول قول هذا واخر دعوان الحمد لله رب العالمین اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك